کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے بس اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم دستور کے مطابق جو ان کو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ بھال رہے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے یہاں اللہ تعالیٰ بچوں والی عورتوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی پوری مدت دو سال ہے دو سال کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں اس کے بعد دودھ پلانا ثابت نہیں ہوتا اور نہ حرمت ہوتی ہے اکثر ایمہ کرام کا یہی مذہب ہے رضاعت یعنی دودھ یعنی پلانے کے احکام ترمیدی میں باب ہے کہ رضاعت جو حرمت ثابت کرتی ہے وہ وہی ہے جو دو سال پہلے کی ہے پھر حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی رضاعت حرام کرتی ہے جو آتوں کو پر کر دے اور دودھ چھوٹنے سے پہلے ہو یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر اہل علم صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ دو سال سے پہلے کی رضاعت تو معتبر ہے اس کے بعد کی رضاعت معتبر نہیں اس حدیث کے راوی شرط صحیحین پر ہیں حدیث میں فصدی کا جو لفظ ہے اس کے معنی بھی محل رضاعت کے یعنی دو سال سے پہلے کے ہیں یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمائے تھے جب آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا کہ وہ دودھ پلانے کی مدت میں انتقال کر گئے ہیں اور انہیں دودھ پلانے والی جنت میں مقرر ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے دارالقطنی کی روایت میں ہے کہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی عمر اس وقت ایک سال اور دس مہینے کی تھی دال و قطنی میں ایک اور حدیث دو سال کی مدت کے بعد کی رضاعت کے معتبر نہ ہونے کی ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ابوداؤیالسی کی روایت میں ہے کہ دودھ چھوٹ جانے کے بعد رضاعت نہیں اور بلوغت کے بعد یتیمی کا حکم نہیں خود قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے فصع فی عامین یعنی دودھ چھڑانے کی مدت دو سال میں ہے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وہ ہم حمل و فصہ الحصلہ شاہراہ یعنی حمل اور دودھ دونوں کی مدت تیس ماہ ہے اور یہ قول کے دو سال کے بعد دودھ پلانے اور پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی ان تمام حضرات کا ہے یعنی علی ابن عباس ابن مسعود جابر ابو حریرہ ابن عمر ام سلمہ رضی اللہ عنہم نے سعید ابن المسیب عطا ابن ابی رباح رحمہم اللہ اور جمہور کا یہی مذہب ہے امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے گو ایک روایت میں امام مالک سے دو سال دو ماہ بھی مروی ہیں اور ایک روایت میں دو سال تین ماہ بھی مروی ہیں اوزائی فرماتے ہیں جب تک دودھ نہیں چھوٹا تو تین سال تک کی مدت ہے امام اوزائی سے ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ اگر کسی بچے کا دو سال سے پہلے دودھ چھڑا لیا جائے پھر اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پیے تو بھی حرمت ثابت نہ ہوگی اس لیے کہ اب قائم مقام خوراک کے ہو گیا امام اوزائی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر اور علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دودھ چھوڑا لینے کے بعد رضاعت نہیں اس قول کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں یعنی یا تو یہ دو سال کے بعد یا یہ کہ جب بھی اس سے پہلے دودھ چھوٹ گیا اس کے بعد جیسے امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے واللہ عالم ہاں صحیح بخاری صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اس کے بعد کی بلکہ بڑے آدمی کی رضاعت کو حرمت میں مؤثر جانتی تھیں عطاء رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے عائشہ رضی اللہ عنہ جس شخص کا آنا جانا کہیں ضروری جانتی وہاں حکم دیتی کہ وہ عورتیں اسے اپنا دودھ پلائیں اور اس حدیث سے دلیل پکڑتی تھیں کہ سالم رضی اللہ عنہ کو ابو حدیفہ رضی اللہ عنہ کے مولا تھے رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ ان کی بیوی صاحبہ کا دودھ پی لیں حالانکہ وہ بڑی عمر کے تھے اس کی وجہ سے پھر وہ برابر آتے جاتے رہتے تھے لیکن رسول اللہ کی دوسری ازواج متحرات اس کا انکار کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ واقعہ خاص انہی کے لیے تھا ہر شخص کے لیے یہ حکم نہیں جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے یعنی مذہب جمہور کا ہے یعنی چاروں اماموں ساتوں فقیحوں کل کے کل بڑے صحابہ کرام اور تمام امہات المؤمنین کا سوائے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے اور ان کی دلیل و حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں رضاعت اس وقت ہے جب دوت بھوک مٹا سکتا ہو یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے باقی رضاعت کا پورا پورا مسئلہ سور نساء کی آیت و امہۃ و کم اللہ کی تفسیر میں آئے گا انشاء اللہ تعالی اجرت رضاعت کا بیان پھر اللہ نے فرمایا کہ بچوں کی ماں کا نا نفقہ بچوں کے والد پر ہے اپنے اپنے شوہروں کی عادت اور دستور کے مطابق ادا کریں نہ تو زیادتی ہو نہ کمی بلکہ حسب طاقت و وسع درمیانی خرچ دے دیا کریں جیسے اللہ کا فرمان ہے لیون فق سعت من سعت یعنی کشادگی والے اپنی کشادگی کے مطابق اور تنگی والے اپنی طاقت کے مطابق دیں اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ان قریب اللہ تعالیٰ سختی کے بعد آسانی کر دیں گے دوحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہے تو اس کے دودھ پلانے کے زمانے تک کا خرچ اس مرد پر واجب ہے پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر کے اس کے والد کو تنگی میں نہ ڈالے بلکہ بچے کو دودھ پلاتی رہے اس لیے کہ یہی اس کے گزران کا سبب ہے دودھ سے جب بچہ بے نیاز ہو جائے تو بے شک بچے کو دے دے لیکن پھر بھی نقصان رسانی کا ارادہ نہ ہو اسی طرح خاوند اس سے جبرن بچے کو الگ نہ کرے جس سے وہ غریب دکھ میں پڑے وارث کو بھی یہی چاہیے کہ بچے کی والدہ کو خرچ سے تنگ نہ کرے اس کے حقوق کی نگہداشت کرے اور اسے ضرر نہ پہنچائے حنابلہ میں سے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ رشتہ داروں میں سے بعض کا نفقہ بعض پر واجب ہے انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور جمہور سلف صالحین سے یہی مروی ہے ابو داود اور ترمیدی وغیرہ میں سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ والی مرفوع حدیث سے بھی یہی واضح ہوتا ہے جس میں ہے کہ جو شخص اپنے کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا یہ بھی یاد رہے کہ دو سال کے بعد دودھ پلانا عموماً بچے کو نقصان دیتا ہے یا تو جسمانی یا دماغی علقمہ رحمہ اللہ نے ایک عورت کو دو سال سے بڑے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھ کر منع فرمایا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ رضامندی اور مشورے سے دو سال کے اندر اندر جب کبھی بھی دودھ چھوڑانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہاں ایک کی چاہت کے بغیر دوسرے کی رضامندی ناکافی ہوگی یہ بچے کی بچاؤ کی اور اس کی نگرانی کی ترکیب ہے خیال فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر رحیم و کریم ہے کہ چھوٹے بچوں کے والدین کو ان کاموں سے روک دیا جس میں بچوں کی بربادی کا خوف تھا اور وہ حکم دیا جس سے ایک طرف بچے کا بچاؤ ہے دوسری جانب ماں باپ کی بھی اصلاح ہے سور طلاق میں اللہ نے فرمایا فعن اردا اردان فن نہ ہن جو یعنی اگر عورتیں بچے کو دودھ پلایا کریں تو تم ان کی اجرت بھی ادا کر دیا کرو اور آپس میں عمدگی کے ساتھ معاملہ رکھو یہ اور بات ہے کہ تنگی کے وقت کسی اور سے دودھ پلوا دو چنانچہ یہاں بھی فرمایا اگر والدہ اور والد متفق ہو کر کسی عذر کی بنا پر کسی اور سے دودھ شروع کرائیں اور پہلے کی اجرت کامل طور پر والد والدہ کو دے تو بھی دونوں پر کوئی گناہ نہیں اب دوسری کسی دایا سے اجرت چکا کر دودھ پلوا دیں لوگوں اللہ تعالیٰ سے ہر امر میں ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تمہارے اقوال اور افعال یعنی تمہاری باتوں اور تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں